جس مسلمان کا کلام پاک کی ساری آیتوں سارے حروف اور سارے زیر و زبر پر ایمان ہے سرور সাহাবা پھنسے ہوئے ہیں ارے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے دنیا ہے مال ہے دولت ہے تاج محل ہے لال قلعہ ہے واشنگٹن ہے جاپان ہے پیرس ہے یہ دنیا ہے ناسا ہے کمپیوٹر ہے سائنس ہے اور یہ اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اسی چیز کے اندر پھنسنے کی تاکید کرتے ہیں اسی وجہ سے امریکہ ان کو بنیاد پرست کہتا ہے یعنی دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور یہ مکے کی طرف چودہ سو سال پیچھے جانا چاہتے ہیں یہ مدینہ منورہ کی طرف چودہ سو سال پیچھے جانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو کائنات میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہستی اور سب سے زیادہ جو محبوب ہستی ہے کون سی ہستی ہے اسے اپنے بھی مانتے ہیں برائے بھی مانتے ہیں سربر کو نہیں آہ دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے پورے پیغمبروں میں پورے اولیاء میں نبیوں میں رسولوں میں فرشتوں میں آپ سے زیادہ کوئی پسندیدہ ہستی اللہ کے یہاں نہیں ہے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں عہد کا پہاڑ سونا بنا کر آ زمین آسمان کے خزانے آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیے جائیں آپ چاہیں جو چاہیں گے وہ آپ کو ہوگا اور بطور نمونہ کے آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے کچھ کرشمے دکھائے آپ نے اشارہ فرمایا شام کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ نے اپنے دھوپ کا ذرہ لو مبارک دہن کا ذرہ آپ نے کھارے پانی میں ڈالا وہ پانی دنیا کے شہر سے زیادہ میٹھا ہو گیا آپ نے ایک لوٹے میں جس کو ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا تھا اس لوٹے کے کم پانی میں اپنی انگلیوں کو تر کیا تو بہتی ندی ہو گئی سارا قافلہ وضو کیا غسل کیا اور سیر ہو کر پانی جنت سے بہترین پانی کیا جو چاہتے تھے ہو سکتا تھا ہر شوہر کو اپنی بیوی سے پیار ہے ہر شوہر کو اپنی بیوی سے لاڑ ہے ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی محبت کا ثبوت دوں جسے آقا کی سیرت کا علم نہیں جسے قرآن کی باتوں پر بھروسہ نہیں حدیث کی باتوں پر ایمان نہیں وہ دنیا کے کتوں کی نقل زانیوں اور بدکاروں کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ڈرامے میں شوہر اپنی بیوی کو سونے سے توڑتا ہے چاندی سے توڑتا ہے قیمتی کپڑے پہنواتا ہے پارکوں کی سیر کرواتا ہے ہنی مون کے لیے پیاری برطانیہ اور دنیا کی بہترین جگہوں کے اندر لے جا کر ہنی مون بناتا ہے مسلمان تمہاری نگاہ مکے کی طرف جانے کے بجائے تمہاری نگاہ مدینت المنورہ کی طرف جانے کے بجائے تمہاری نگاہ امی عائشہ صدیقہ کے گھرانے پر جانے کے بجائے تمہاری نگاہ بہن فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دولت قدے پر جانے کے بجائے آخر کیا ہو گیا کہ تم نے امی عائشہ کے درد کو بند کر دیا بیوی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر کر کیا آج کے نمونے کے لیے تمہیں رنڈیاں چاہیے فلم میں کام کرنے والی حرام زادیاں چاہیے حرام کھا کر حرام کے بچے جننے والی عورتیں اور مرد تمہارے لیے نمونہ بن گئے کب سے اپنی عائشہ کی زندگی میں تم نقص نکالنے لگے کب سے بہن فاطمہ کے گھر میں تمہیں آئے نظر آنے اللہ کی قسم کائنات میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس درجے محبت نہیں کرتا ہوگا اس درجے محبت نہیں کرتا ہوگا جتنا میرے اور آپ کیا تھا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی عائشہ سے محبت کیا کرتے ہو اس لیے ہماری بیوی کو ہمارے ماں نے پسند کیا ہوگا ہماری بیوی کو ہم نے شادی سے پہلے لو کیا ہوگا محبت کیا ہوگا اور ہماری ہمارا جو نکاح ہے وہ لو ارینج میرج ہوگا یعنی محبت کا نکاح ہوگا لوگوں ہماری بیویوں کو ہماری دادی نے ہمارے دادے نے نانا نے نانی نے ماں نے باپ نے بھابھیوں نے بہنوں نے پسند کیا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت محبت اور ان کی محبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نہ دادا نے کیا نہ نانی نے کیا نہ ماں نے کیا نہ باپ نے کیا نہ دوستوں نے کیا بلکہ حیرت کریں گے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اپنی عائشہ کی جھلک دکھا کر تصویر دکھا کر فرمایا یہ سب سے زیادہ تمہاری چہیتی بیوی ہوگی اس کے خون کے قطرے قطرے میں تمہاری محبت کو ڈال دیا اور تمہارے دل کی گہرائیوں میں انہیں اس کی محبت کو ڈال دیا ایسی محبت جیسے آقا نے ہماری امی عائشہ سے کی ہے میرے اللہ کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کوئی شوہر کائنات کا کتنا بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو زمین آسمان کے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو برلا ٹاٹا کے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو آقا کی امی عائشہ سے جو محبت ہے اس میں کی میں بلکہ پیر کے چپل کے دھول کی مثال ہزاروں لیلا مجنون مل کر ہزاروں شیریں فرحات پر ہاتھ مل کر اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آقا نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لآہلی وانا خیرکم لیا گی وہ آنا کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اچھا سلوک کرے محبت کا سلوک کرے شفقت کا سلوک کرے اور آقا نے یہ بھی فرما دیا لوگوں آگا ہو جاؤ نسل انسانی جب تک مرد اپنی عورتوں سے نکاح کرتے رہیں گے شوہر بنتے رہیں گے عورتیں بیویاں بنتی رہیں گی کائنات میں کوئی جوڑا میاں بیوی اس درجے محبت نہیں کر پائے گا جتنا کہ میں نے تمہاری اماں اور کیوں نہ ہو جب الزام لگتا ہے ہماری بیویوں پر اور جب تحمتیں لگتی ہیں ہماری ماں اور بہنوں پر بیٹیوں پر دنیا کے لاہروں کا سہارا ہم لیتے ہیں دنیا کے ایڈوکیٹ کا سہارا ہم لیتے ہیں اور خاندانی رشتے داروں کا سہارا ہم لیتے ہیں لیکن جب ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے تحمت لگائی آپ کی عزمت آپ کی عزمت اور آپ کی پاک دامنی پر شبہ کیا میرا رب زمین کو بولنے کی طاقت دے سکتا تھا گہوارے کو بولنے کی طاقت دے سکتا تھا حضرت مسالی علیہ و سلام پر تحمت لگی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بچے سے بلوایا اور حضرت موسا کی قسمت کا ثبوت دلوایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام سلام پر الزام لگا تو ابھی گود کے اندر بچے تھے سورہ مریم میں ان کا ارشاد نقل کیا گیا انی عبد اللہ ایسا الکتاب وجعلنی نبیا لوگو حضرت مریم پر تم نظام لگاتے ہو نہیں حضرت مریم باقیزہ ہیں طاہرہ ہیں متحرہ ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے قدرت کے کرشمے سے مجھے پیدا کیا ہے بن باپ کے پیدا کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے کتاب سے نوازا ہے اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے میرا اللہ کسی بچے سے پہلوا سکتا تھا کسی درخت کو زبان دے سکتا تھا کسی پتھر کو زبان دے سکتا تھا کسی جانور کو قوت گویائی دے سکتا تھا چاند چیخ چیخ کر کر سکتا تھا ستارے چلا چلا کر کہہ سکتے تھے پوری کی مہک یہ بتا سکتی تھی کہ اپنی عائشہ قابضہ ہیں طاہرہ ہیں متحرہ ہیں لیکن اللہ کو جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بلند کرنا تھا عظمت کو بلند کرنا تھا اس لیے کہ محبوب کی عظمت بلند تھی اس لیے کہ اللہ کے چہیدے بندے کا مقام بلند تھا تو ان کی بیوی اما عائشہ صدیقہ کا بھی مقام بلند بتانے کے لیے اللہ نے زمین آسمان چاند ستارے اور شجر و حجر سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ اللہ نے اپنی ایسی ازلی کتاب یہ ایسی ہمیشہ رہنے والی کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے جو تمام قلموں کا بادشاہ ہے جبریل امین کو بھیج کر اس کے اندر آیت کو سبق کر کر قیامت تک کے لیے کوئی کلام پاک کا پڑھنے والا اس وقت تک کلام پاک کو مکمل نہیں کر پائے گا اس وقت تلاوت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی امی جان عائشہ سے تخا کی برات کا اعلان یوں کہہ کر کلام پاک کی سورہ نور کی آیت تلاوت جب تک نہیں کرے گا کہ القبی سرقبی زینا و والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات وقت مرد قیمہ عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے جب تک یہ آیت خلاف تلاوت نہیں کرے گا اللہ کی قسم اس کا کلام مکمل نہیں ہوگا یہ مقام ہے اپنی جان عائشہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پیار کرتے ہوئے اور کوئی مرد اپنی بیوی سے پیار کرے ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے بیگم یاد آتی ہے آدھا کھایا آدھا پارسل کروا دیا سفر میں گیا بیوی آنکھوں خرید کر میں اپنی بیوی کو دوں گا ایسے مال اور ایسے کپڑے میں اپنی بیگم صاحبہ کو پہناؤں گا میرے اللہ کی مذہب کائنات کے تمام شوہروں کی محبت اپنی بیویوں سے ایک طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان عائشہ صدی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک طرف یہ محبت غالب آ جائے گی اور یہ محبت پنپے گی یہ محبت دنیا میں بھی یہ محبت عالم برزخ میں بھی قیامت میں بھی وہ دنیا کے چوروں کے غلاموں اپنی بیویوں کو سونے اور چاندی سے تولنے والوں اور ان کو خوش کرنے کے لیے نہ حلال نہ حرام نہ جائز نہ نہ جائز کی فکر کرنے والوں اللہ سے ناتا توڑ کر بیویوں کی پوجا کرنے والوں نبی کے دل کو توقع کر بیویوں کی عبادت کرنے والوں کعبے کی طواف کو ٹھکرا کر بیوی کے گرد چکر کاٹنے والوں آقا کو اپنی بیوی اما عائشہ سے جو محبت ہے اما عائشہ سے جو محبت ہے اس کی مثال دنیا کے کسی جوڑے میں نہیں مل سکتی آقا نے ایک مرتبہ امی جان عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کر عرض کیا کہ میری کیا تم اس دنیا میں جیسے میرے ساتھ محبت بھرے سلوک کے ساتھ رہتی ہو کیا تم چاہتی ہو حوض کوثر میں یہ محبت باقی رہے کیا تم چاہتی ہو کہ جب سورج ایک ہاتھ کے برابر میدان محشر میں ہمارے سروں کے اوپر رہے کہ وہاں بھی یہ محبت باقی رہے کیا تم چاہتی ہو کہ جنت میں بھی یہ جوڑا سدا بہار رہے کون بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اپنے محبوب شوہر کے ساتھ جنت میں بسیرا نہ کرے کون عورت نہیں چاہے گی کہ جنت کے محلوں میں اپنے شہید شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی کھول کر کان کھول کر بلکہ کان اگر بند بھی ہو دل کی دماغ کی عقل مندی کی انسانیت کی آخا کے امت ہو آقا وہ قدموں کے نیچے بہت کا پہاڑ سونا بننے والا بیوی جان امی عائشہ کو دے سکتے تھے سونے سے تول سکتے تھے چاندی سے تول سکتے تھے اتنی دولت اتنی دولت دیتے اتنا مال تھے اتنے بنگلے دیتے تھے شرما جاتی خدا کے قدرت کے خزانے آپ کے دیے ہوئے ہدایا پر ہدایا پر میرے رب کی قسم لیکن کیا ایسی محبت اگر تم حوض کوثر کے پاس جاتی ہو اور جنت میں چاہتی ہو تمہیں تین کام کرنے پڑیں گے اگر تم نے تین کام کر لیے تم نے محبت کا حق ادا کر دیا اگر تم نے تین کام نہیں کیے تو جنت میں تمہارا میرا ملا کوئی گارنٹی نہیں اور کوئی ضمانت والی بات نہیں تین کام کیا تھے فرمایا عائشہ جو کپڑا تم پہنتی ہو جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے اور پیمنٹ نہ لگے دوسرا کپڑا نہ پہننا عائشہ تم مالداروں امیر عورتوں کی صحبت اختیار نہ کرنا یہ کبر والی شداد قارون خامان کی عورتیں ہوا کرتی ہیں یہ تمہیں اکسائیں گی بازار میں یہ ڈیزائن آ گیا بازار میں یہ فیشن آ گیا بازار میں ایسا ٹائٹ اور چست برقع آ گیا کہ جس سے اگلا پچھلا تمام چوبڑا شرم کا وغیرہ نظر آتی ہے اور فلاں شوہر اپنی بیوی کو یہ دے دیا جم دے دیا برتھ ڈے میں دے دیا شادی کی سالگرہ میں دے دیا بچے کی پیدائش کے موقع پر دے دیا منہ دیکھ کر دے دیا یہ قریب گندی دنیا کی پجارن عورتیں تمہارے دل میں آخرت کی محبت نکال کر دنیا کی محبت کو پیدا کر دے گی تمہارے پیمن لگے کپڑوں پر تانے کسے گی اور تمہیں گری ہوئی نگاہ سے دیں گی عائشہ بیوی تم ان امیر عورتوں کی صحبت کو اختیار نہ کرنا اور ان کی جو ہے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں پہلی وسیعت آپ نے کی کپڑا میلا ہو جائے اور پیمند جائے پرانا ہو جائے نئے کپڑوں کے چکر میں زندگی کے بنانے میں فکر نہ کرنا تیسری وسیعت کی محبت کی نہ تھی اگر آپ کی عورت آپ کو آپ کے کمانے کی وجہ سے محبت کرتی ہے وہ آپ سے نہیں آپ کی دولت سے عشق کرتی ہے آپ کی بیوی آپ سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ اس کا من چاہا مکان آپ بنا رہے ہیں اس کے من چاہے کپڑے آپ لا کر دے رہے ہیں اس کے من چاہے زیورات آپ لا کر قدموں میں لٹا رہے ہیں سرے بازار آپ رسوا ہو رہے ہیں لوگ آپ کو پور ٹوینٹی کہہ رہے ہیں چار سو بیس کہہ رہے ہیں مکار کہہ رہے ہیں دہاغاز کہہ رہے ہیں منافع دین کے خاطر راستے میں کاٹے ڈالے گئے راستے کے اندر کیچڑ ڈالا گیا حرم محترم کے صحت کے اندر اون کی اوجھڑی ڈالی گئی شاعر کہا گیا شاہین کہا گیا مجلوم کہا گیا کاہن کہا گیا یہ دین کی نسبت سے اے آقا ہم شرمندہ ہیں اے آقا معاف کرنا آج آپ کی امت اگر گالیاں سہ رہی ہے آج کی امت آپ کی امت آج اگر آزمائش کے مرحلے سے گزر رہی ہے قرآن چل رہا ہے اس لیے نہیں اور بہنوں کی آبرو رک رہی ہے اس لیے نہیں پروین تگاڑیا کی لگام جو ہے نہیں کس رہی ہے اس لیے نہیں بابری مسجد کے ممبر و محراب کے اندر مورتی رکھ گئی اس لیے نہیں فلسطین کے نہتے بچوں پر اسرائیل کتے بمباری کر رہے ہیں اس لیے کا قطرہ نکلتا ہے کہ بیگم کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بیگم کے سر میں درد ہو رہا ہے آج اس کو خوش کرنے کے لیے عیسا کی جو بھی مسافر جو وہاں بھرا ہے یہاں سے قرض لیا وہاں کچھ دے دیا وہاں سے کچھ قرض لیا وہاں دے دیا لون لے لیا علاقہ چھوڑ دیا نام بدل دیا مذہب بدل دیا اے آقا آپ کو گالیاں پڑتی تھی اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اور آپ کی امت جس کے لیے آپ نے اپنے نوازوں کو شہری کر دیا جس کے لیے آپ نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے جس کے لیے آپ نے تاریخ کے سرزمین کے اندر اپنے جسم کو نو رحال کیا اور جس کے لیے کربلا کا میدان وفا ہوا کربلا کا ماری کا مارس وجود میں آیا جس کے لیے تاتاریوں نے اس امت کے سروں سے بڑے بڑے کناروں کو تعمیر کیا جس کے لیے عراق کے سمندروں کو مسلمانوں کے خون اور مسلمانوں کے کتب خانوں سے سیا اور صرف کر دیا گیا اور جس کے لیے بدر بنے اور وہ حق کا ماری کا پیش آیا آقا معاف کرنا آج یہ امت دنیا کی کتیا بن چکی ہے چوروں کی کی ہے اولاد کا پیشاب پاخانہ صاف کرنا ان کے جوتوں پر بوٹوں پر پالش دینا ان کی ٹائی اور ان کے یونیفارم پر ایرن کرنا آج آپ کی امت کا مقصد ہو چکا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے حلال حرام جائز نہ جائز کچھ بھی کوئی بھی فکر نہیں وہ مارتی جا رہی ہے ہم عائشہ سے محبت پر کہا غربت اختیار کرو پہ لگے کپڑے پہنو اور امیروں کے صحبت اختیار نہ کرو تیسری چیز آپ نے فرمائی عائشہ سامان زندگی اتنا رکھو جتنا گھوڑ سوار مسافر اپنے زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا ہے ایک گھوڑ سوار کیا کیا لے جاتا ہے بہت بڑی فریج اے سی بڑے بڑے پنکھے تعلیم اور اتنے موت کے داغ سے لے کر قیامت کے اٹھنے تک اس کی سر پر پڑتے رہے قیامت آ جائے گی مگر جوتے ختم نہیں ہوں گے میچنگ ڈریس چاہیے میچنگ انڈر ویئر چاہیے میچنگ باڑی چاہیے اور کنگن چاہیے میچ اتنا ہوگا اتنا ہوگا کہ جہنم کی آگ اور لہو سے میچ کرتے ہوئے ان جہنم کے جانے تک جوتے پڑے ایک اپنے بیوی کے جوتوں کو سے جائیے آپ کی زندگی کے لمحے ختم ہو جائیں گے لیکن میں ضروری کپڑوں کی برتنوں کی کوئی بیچتا ہوا جا رہا ہے دس کو تین گلاس لے لو اور دس کو تین جو ہے جگ لے لو پلا لے لو دنیا یہ کب پتا لگتا ہے آدمی جب گھر بدلتا ہے آنر کہتا ہے تمہارا وقت ہو چکا ہمارے بچے کی شادی ہے ہماری بیٹی امریکہ سے آ رہی ہے اسے گھر کی ضرورت ہے گھر بدلیے اب ٹرک پہ ڈال ایک لوٹ گیا دو لوٹ گیا آقا نے فرمایا بیوی عائشہ اگر جنت میں تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے اتنا سامان زندگی لو جتنا ایک گھوڑ سوار زندہ رہنے کے لیے دیتا ہے کتنا ہے ہمارے گھر میں سامان زندگی اور قیامت میں کیا جواب دیں گے ہر وقت یہی شکوا دولت کی کمی مال کی کمی کیا پڑھنے سے مال بڑھے گا کیا کرنے سے دولت بڑھے گی کیا کرنے سے بنگلے کے مالک بنیں گے کیا کرنے سے امپورٹنٹ کار آئے گی کیا کرنے سے ہم رائے زندگی گزار پائیں گے ربنا آتینا فی دنیا حسنا ہمیں دنیا میں اچھا رکھ یعنی مالدار رکھ صبح میں ایک جوڑا دوپہر میں ایک جوڑا شام میں جوڑا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں میرے مولا میرے آقا کائنات کے سردار سعید الحم سعید الحم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شام پر مایا اور کہا لا نبی اللہ عمر اللہ کے یہاں عمر کا اتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا عمر میرے بعد میراج میں گئے تو جنت کے اندر ایک محل دیکھا آقا سمجھنے لگے اتنا خوبصورت محل اور اتنا قیمتی محل اور موتیوں سے زیادہ چمکدار محل اور دودھ سے زیادہ سفید محل کائنات میں سب سے بڑی شخصیت اللہ نے مجھے بنایا ہے شاہد یہ محل میرا ہوگا آقا یہ سمجھ رہے تھے جبکہ سفر جبر امین علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کس کا مکان ہے یہ کس کی منزل ہے جنہیں امین علیہ السلام نے بنوایا آپ کے غلام عمر الخطاب رضی اللہ وہ عمر جس کا بازار میں کفن آنے سے پہلے جنت میں محل تعمیر ہو چکا تھا وہ عمر جس کا موتا کے غسل کے پانی گرم ہونے سے پہلے جنت کے اندر محل تعمیر ہو چکا تھا جو امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین ہوتا ہے مسجد کی نماز کی امامت وہی کیا کرتا ہے قوموں کی امامت کے ساتھ نماز کی امامت وہی کیا کرتا ہے ایک مرتبہ ڈیڑھ بجے مثال کے طور پر شورب کی نماز کو کھڑا ہونا ہے پینتیس ہو گئے امام صاحب نہیں آئے چالیس ہو گئے امام صاحب نہیں آ گئے پونے دو ہو گئے امام صاف نہیں آئے جو کہ خالی وہی متصل کمرہ تھا حجرا تھا وقت کا امیر المؤمنین جس سے شیطان تھرایا کرتا تھا کافر کا پیشاب قطع ہو جایا کرتا تھا یہود و دو نصارہ تھر تھر کافا کرتے تھے جس گلی سے گزر جاتے آپ اس گلی کو شیطان تلاش محلسا تین مرتبہ تلاش دے کر بھاگ جایا کرتا تھا جن کی خوشبو سون کر شیطان کے پیشاب کے قطرے نکل جایا کرتے تھے آج یہ امیر المؤمنین آدھا پونا گھنٹے کے بعد نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے دوستو صحابہ معاف کرنا آج میں مسلح میں آنے میں تاخیر ہو گئی تمہارے امیر المؤمنین کے جسم پر صرف ایک جوڑا تھا شک تھا کہ وہ جوڑا گندا ہو چکا ہے تو پھر میں نے جو اس کو دھویا سوکھنے تک پہننے کے لیے تمہارے امیر المومنین اور خلیفت المسلمین کے پاس دوسرا جوڑا نہیں یہ ایسی گزاری اور ایسی تربیت کی سربر بڑے قلعے آخر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے صحابی بڑے معذم تھے صحابی بڑے ماسٹر شخصیت تھے فرماتے ہیں حضرت معاویہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ میں گیا اور کہنے لگا کہ تم موت سے ڈر رہے ہو اور تمہیں جنت کی طلب نہیں تمہیں حرو سے نکاح کرنے کا شوق نہیں وہ صحابی تھے حضرت سلمان فارسی پارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ تو مجھے موت کا ڈر ہے دن رات میں موت کا انتظار کیا کرتا تھا اور دن رات میں جنت کی طرف گور گور کر دیکھتا کہ کب میں اس جنت میں قدم رکھوں گا کب ہو رہے دنوں سے نکاح ہوگا اور کب میں بہتی نہروں کے اندر ہوتا سنتا نہ تو مجھے موت کا ڈر ہے نہ تو مجھے بیوی بچوں کے چھوٹنے کا ڈر ہے نہ تو مجھے جو ہے اس دنیا کے چھوٹنے کا غم ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ماں یوگ کا یا فرمائے موت کے بعد آقا سے جب ملاقات کروں گا تو کیا مجھے دکھاؤں گا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا اور فرمایا کہ سلمان دنیا میں زندہ رہنا ہے اتنا سامان رکھنا جتنا کہ گھوڑ سوار زندگی گزارنے کے لیے رکھا کرتا ہے مجھے وعدہ فرمایا میرے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھ کر مجھے وسیعت کی میں کیا جواب دوں گا دیکھو دنیا بھری پڑی ہے حضرت باز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دنیا میں مبتلا ہو گئے اور دنیا کا بہت سارا ساد و سامان موت کے وقت چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کو یہ غم ستائے جا رہا مرنے کے بعد آقائے تو عالم علیہ سلم سے میدان محشر میں ملاقات ہوگی اور آقا پوچھیں گے سلمان میں نے تمہیں وسیعت کی تھی کہ گھوڑ سوار کی زندگی کے لیے جتنا سامان چاہیے اس سے زیادہ سامان تم نے کیوں جمع کیا حضرت سلمان شرمندہ تھے حضرت معاذ فرماتے تھے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ لاکھوں کے دینار ہوں گے دن ہم ہوں گے ہزاروں کے برتن ہوں گے ہزاروں لاکھوں کی بیوی کی ساڑیاں اور سر زیور ہوگا زمینات ہوں گے حضرت سلمان کے انتقال کے بعد ان کے ترکے کو شمار کیا گیا ان کے میراث کو دیکھا گیا حضرت سلمان کے میراث میں تین لوٹے تھے برتن تھا جس میں آپ کپڑے دھویا کرتے تھے ایک برتن تھا جس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے ڈال کر شوربا ڈال کر پی لیا کرتے تھے ایک تیسرا برتن تھا جس سے وضو کیا کرتے تھے اے سلمان تین لوٹے کپڑا دھونے کا لوٹا روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانے کا لوٹا اور وضو کا لوٹا یہ تجھے دنیا نظر آئی جو چکروں زمینوں کے مالک ہے جن کا ہر جن کا مرنا جن کا اٹھنا جن کا بیٹھنا مال مال مال دولت اللہ کو اتا سر تمل محاور اے سلمان تین لوٹوں پر تجھے رونا آیا تین لوٹوں پر تیرا چہرے میں داڑھی تر بتر بیان کرتے ہیں اس زمانے کے ایک وقت کے کھانا حضرت سلمان کے ترکے میں نہیں آیا کرتا تھا سلمان تجھے دنیا پر تین لوٹوں پر رونا آیا سلمان تجھے ایک وقت کے کھانا رکھنے پر رونا آیا اگلی نسلوں کے پیٹوں کی فکر میرے بچے میرے بچوں کے بچے وہ بدلے میں رہیں گے یہ زمین پر رہیں گے یہ دکان میں رہیں گے یہ مکان میں رہیں گے اللہ کیسے آقا کو منہ دکھائیں گے حضرت سلمان کی نگاہ میں تین لوٹے اگر دنیا ہو گئی تو یہ سب جو ہے ہمارے کپڑے ہمارے لدے یہ میچنگ کے جوتے یہ برتھ ڈے منانا یہ شادی کی سالگرہ منانا یہ گھر کی ٹھنڈک منانا اور یہ کھلا کھلا رسمیں منانا لاکھوں کروڑوں شادی بیاہ کے رسموں کے اندر اٹلی سامان سے لے کر مرد مسلم تک بریانیاں تک اور east west north south export ہر قسم کے کھانے رکھنا کیا یہ دنیا نہیں ہے حضرت سلمان ہمارے شکرانی کی جی میں بالکل دیکھ لیتے حضرت سلمان ہمارے فائیو اسٹار ہوٹل کی دعوت کا نظارہ کر لیتے حضرت سلمان ہمارے گھر کی ٹھنڈی کی دعوت کا نظارہ کر لیتے حضرت سلمان ہماری گودرے الماری کو کھولتے اور گھڑا دھڑ گھڑا دھڑ کپڑے گرتے حضرت سلمان بینکوں کے اندر رکھے ہوئے خزانے کو دیکھ لیتے خدا جانے آپ کیا کہتے تین لوٹوں پر رونا آیا سلمان ہمیں معاف کرنا زندگی میں مال مانگتے مانگتے ہماری زبان آج تک نہیں تھکی لیکن کبھی اپنی زندگی پر رونا نہیں آیا اپنے مال پر رونا نہیں آیا اپنی دولت پر رونا نہیں آیا کیوں روئیں گے جتنا ملا کم ہے ہل مل مزید من مزید یہ ملے تو وہ وہ ملے تو وہ وہ ملے تو وہ اگر کرائے کا مکان ملا خاص مکان خاص مکان ملا اپارٹمنٹ کی فکر اپارٹمنٹ ملا کئی اکثر زمینوں کی فکر کئی ایکڑ زمین ملے اس میں باغات کی فکر اگر باغات ملے تو سارے ملک میں جگہ لینے کی فکر اور لیتے لیتے لیتے کمی لو دنیا کے پجاریوں اب تو چاند پر زمینیں بک ہو رہی ہیں اب تو ستاروں پر زمینیں بک ہو رہی ہیں اپنے ڈیڑھ گز کی قبر کی فکر نہیں چاندوں پر زمینیں بک کرو اور ستاروں پر اطارت پر زمین کو پر مشتری پر اور سمندر کی گہرائیوں میں گھر بنانے کی فکر کرو تمہیں کل کی فکر نہیں تمہیں آنے والے لمحے کی فکر نہیں تمہیں وہ اندر کی سانس جو باہر آئے گی اور باہر کی سانس جو اندر جائے گی کیا خدا مہلت دے پائے گا اس کی فکر نہیں اما عائشہ کو وسیعت کی آقا نے آ فرمایا عائشہ اگر تم مجھے میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو اتنا سامان رکھو جتنا کہ ایک گھوڑ سوار اپنی زندگی کے لیے رکھتا ہے اور ساری زندگی آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا حضرت فاطمت سہارا رضی اللہ تعالیٰ نام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسرا کے بندے والے ایسے زندگی گزارتے ہیں اور آپ کی بیٹی آپ کی نور نظر آپ کے لفظ جگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کسی کے ہاتھوں پر پڑ چکے ہیں روتے روتے آپ یہ چہرے پر کال پچک چکے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پاکی نے اپنا راستہ بنا لیا ہو اور یہاں حسن ستاتے ہیں یہاں حسین ستاتے ہیں یہاں حضرت علی آپ کے داماد اور ہمارے شوہر کی آمدنی کم ہے اے اے مولا میرے ابا کائنات کو بھر بھر کر پانیاں بھر بھر کر لٹانے والے اپنی بیٹی کی طرف نظر کرم کے لیے آخا نے کہا دنیا تو دنیا والوں دنیا دنیا کے پجاریوں کے لیے ہے بیٹی آؤ تمہیں ہم دیتے ہیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا تینتیس مرتبہ الحمد للہ پڑھ لینا اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا بیٹی یہ زمین آسمان کے خزانوں سے بہترین دولت نہ صرف کہا اپنے گھرانوں میں پریکٹیکل طور پر عملی طور پر یہ زندگی گزروا کر آخا نے بتایا زندگی بیٹی کی ہو تو فاطمہ کی طرح زندگی بیوی کی ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت زینب اور بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آج اگر ہم پوچھے مسلمانوں سے اور دنیا کی کسی خاتون سے کیا جنت میں تم آقا کے ساتھ رہنا چاہتی ہو کیا تم قادر بھائی بشیر بھائی نذیر بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے محل میں رہنا چاہتے ہو ہاتھ اٹھائیں گے نعرے تنویر نعرے رسالت بلند کریں گے اور یہاں سجدے مار کر جا کر وہاں ترازو کے پلے مار کر ویل متفبین اللہ دینا عزت وہاں پر ویل متفقین تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے جو ناختوش کے اندر کمی کرتے ہیں ملاوٹ کیا کرتے ہیں میٹر غلط کیا کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں اور ڈپلیکیٹ مال کو اوریجنل مال بتایا کرتے ہیں کپڑا کم معاف کر زیادہ ماف بتایا کرتے ہیں تیل کم ناف کر زیادہ سوچ بتایا کرتے ہیں ٹیلی فون بک کے اندر میٹر کے اندر اٹیچمنٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی بورڈ کے اندر پاک جو ہے اٹیچ کرتے ہیں پانی چوری کا لیتے ہیں اللہ نے کہا بھائی تو اور تمنا کیا میرے محبوب کے ساتھ میں جنت میں ساتھ ہوگا اور آقا نے کہا عائشہ بے پناہ محبت ہے ہمیں تم سے اور تمہیں ہم سے اگر تمہیں جنت میں ساتھ رہنا ہوگا اگر میں اور عالم برزخ میں ساتھ رہنا ہوگا میں شر میں ساتھ رہنا ہوگا تو دنیا کی طرف بے شاک کرنا بھی تمہیں گوارا نہ ہوگا دنیا کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہ ہوگا یہاں کہو ایسے منڈی ہلائیں گے سارے جانور منڈی ہلاتے ہوئے شرمندہ یہاں آمدنا سندنا اور جائیں گے بجلی کے پاس جائیں گے مال کے پاس جائیں گے دولت کے پاس جائیں گے یہ دنیا ہے دار الاسباب یہ کرے نہیں تو ہوتا کیا اس کے بغیر دنیا چلتی کیا مولوی بول رہا تھا ہمارا پیٹ کیسا بھرنا ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہونا حضرت بی بی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی حضرت عائشہ کی شادی نہیں ہوئی سوالات صحابہ نے بچوں کا بیاہ نہیں کیا کیا اولیاء اکرام نے اپنا نکاح نہیں کیا اپنے بچوں کا نکاح نہیں کیا ارے گناہ سے بچنا حرام سے بچنا حرام کے دھوئے سے بھی بچا کر تھے ایک مرتبہ سیدنا اللہ امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ سفر کرتے جا رہے تھے راستے کے اندر بڑی سخت گرمی اور بڑی سخت دھوپ آ رہی تھی تو آپ کے ساتھیوں نے ایک دیوار کے چھاؤں میں بنا لے لی اور چھاؤں میں جانے لگے اگر سیدنا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کڑا کے دھوپ میں لو میں تبدیل ہوئی آپ جانے لگے فرمایا دوستوں نے حضرت آئیے دیوار کی چھاؤں لے لیجیے فرمایا کہ یہ جس آدمی کے مکان کی دیوار ہے وہ آدمی مجھ سے قرض لے چکا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کا ارشاد میں نے سنا من نفا کا ربا قرض کسی نفا کو کھینچے وہ سود ہے میں نے اسے قرض دے رکھا ہے اگر اس کے بیمار کا سایہ بطور نفا کے میں لوں گا تو میں نہیں چاہتا کہ سود تو سود سود کا سایہ بھی مجھے ملے زندگیاں گزاری نہیں گزاری بھی کہتا ہے لو لو ہمارا مکان کیسے بنے گا مکان تم قانون اور شداد اور حامان کے محل کی طرح بننا چاہو تمہیں وہی آئی تھی تمہیں آسمان سے کوئی حکم آیا تھا اور تمہیں تمہارے باپ قارون نے بتایا تھا عائشہ کا مکان اتنا چھوٹا تھا اسی کچے مکان میں یہ جنتی خاتون زندگی گزار کر چلی گئی رابی بیان کرتے ہیں میرے محبوب نماز پڑھتے اور آپ لیٹی رہے دو کام بیک وقت نہیں ہو سکتا تھا کیا آپ نماز بھی پڑھیں اور اللہ عائشہ لیٹی بھی رہے یہ دو کام نہیں ہو سکتا تھا رابی کو پوچھا گیا پھر محبوب صاحب کیسے سجدہ کیا کرتے تھے فرماتے ہیں رابی کہ جب سجدے میں جاتے ذرا آپ سے اشارہ کر دیتے اما عائشہ بیٹھ جاتی آپ سجدہ کر لیتے پھر قیام میں جاتے تو اما عائشہ سو جایا کرتے کچے مکان میں رہ کر کچی زندگی گزار کر ایک جنتی خاتون دنیا والوں کو بتا کر چلی گئی کہ زندگی گزارنے کے یہ بھی جلد ہے زندگی گزارنے کے یہ بھی نمونے ہیں کوئی آٹومیٹک مشین اور آٹومیٹک مکسی اور پورا الیکٹرانک گھرانہ بنا دیا اور اس کے بعد بھی غلامی کا سبق پاٹ ابھی تیرا ختم نہیں ہوا رونا روتا ہے کہ بھائی کماری کم ہے یہ ہے وہ ہے بتایا تھا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا طلب العلم فریضت على كل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ علم کیا نام لیا حدیث میں کہ قرآن کا علم حدیث کا علم فضے کا علم تصور کا علم فتوے کا علم علم کلام کا علم سیاست کا علم معاشرت کا علم نبی کی مکی زندگی کا علم نبی کی مدنی زندگی کا علم نبی کی جنگی زندگی کا علم نبی کی قائدانہ زندگی کا علم نبی کی مظلومانہ زندگی کا علم لباس کا علم بیت الخلا جانے آنے کے آداب کوئی ذکر نہیں کیا کہا طلب العلم فریضہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان فرد پر ہر مسلمان عورت پر علماء نے کہا ضروریات زندگی کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے وضو ضروریات زندگی آزاد ضروریات زندگی کلام پاک کی تلاوت ضروریات زندگی اور نماز کے طور طریقے یہ نہیں کہ آیا اور جدھر بھی ہاتھ مونڈے تک ہاتھ گئے سینے تک ہاتھ گئے اور اوپر ہینڈ سب ہاتھ کر لیا سب فرض ہے ہر مسلمان پر یہ اور بات ہے تو کتوں کی طرح زندگی گزار جانوروں چماروں کافروں اور مشرقوں کی طرح تو زندگی گزار تو مجاہدوں کو دہشت گرد کہنا تو صحابہ کے طریقے کو اولڈ پیاشن کہنا تو اما عائشہ فطیت القبرا زینب ام سلم ام حامی کے لباس کو اور کچھ بھی کہہ لینا لیکن حدیث نے کہا مسلمان ہونے کے ناطے بنیادی ایمانیات کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے وضو ہے نماز ہے روزہ ہے تلاوت ہے فکر ہے اور مرد ہے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے یہ جانے بغیر شادی کرنا صحیح نہیں اور اولاد کی تربیت کا علم جانے بغیر اولاد کا پیدا کرنا جو ہے صحیح نہیں ولا تب کرو اولاد خشیت کلام پاک میں اللہ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو پیسوں کی تنگی کے ڈر سے روزی کے تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ہے اللہ تعالیٰ خٹور رحمت ہے آپ کی خبریں مبارک پر نازل فرمائے ایک تو بچوں کو قتل کرنا نسبندی ڈانگی پلانی جس کو تمام علماء بیان کرتے ہیں یہ نسبندی کرنا پیملی پلانی کرنا اور حمل جانے کے بعد بچے کو بچی کو حمل کو گرانا گولیوں کے ذریعے سے سرجری کے ذریعے سے دوائیوں کے سے کہا کہ کلام پاک کی اس آیت کے ذہن میں آتا ہے ولا تخت اور تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ آدمی حمل کو گراتا ہے یا حمل ٹہرنے سے روکتا ہے یہ بچوں کا قتل ہے اے اللہ احمد علی لاہوری کی قبر پر کروڑوں رحمت فرما انہیں ہم انہوں نے ہمارے دل اور دماغ کی کڑکی کو کھول دیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مراد تو وہ ہے جو جمہور مفسری نے گراف نے بیان کیا کہ حمل کو روکنا یا حمل کے بعد بچے کو سابق کرنا بے شک قتل اولاد ہے اور بچوں کو قتل کرنا ہے اور بچوں کو مارنا ہے یہ ترجمہ تو کافر بھی سمجھ لے یہ ترجمہ تو منافق بھی سمجھ لے یہ ترجمہ تو غیر مسلم بھی سمجھ لے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اصل میں قتل اولاد سے مراد یہ ہے کہ مسلمان بچے کو پیدا کرے اور بچے کو مسلمان نہ بنائے جو آدمی کتے اور بلی اور سور کے پلوں کی طرح بچوں کو جنم دیتا ہے آپ انگریزی کانوینٹوں کے اندر امریکی سلیبس پڑھا کر انہیں آگے چکی پہنا کر سلیوٹ سکھاتا ہے اسلامی تشکل ان کے دلوں سے ختم کرتا ہے اسلامی شاعر کا احترام ان کے دلوں سے ختم کرتا ہے اے احمد علی لاہوری مجھ پر سلا کہ تم نے سچ کہا نے سچ کہا کہ کتے اور سمر کے پلوں میں اور اس مسلمان کی اولاد جسے وضو کا طریقہ معلوم نہیں جسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں تو نے سچ کہا کہ بلا تخلو اولاد کو کشت اللہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اولاد کو جنے لیکن اولاد کو دین کی بنیادی ضروریات کا ہوتا ہے لڑکیاں پیدا کرے لیکن لڑکی کو یہ نہ بتائے ساس کے ساتھ کیا سلوک نڑن کے ساتھ کیا سلوک بھاون کے ساتھ کیا سلوک شوہر کے ساتھ کیا سلوک مہمان میں آئے مہمان شوہر کی طرف کیا ہے کیا سلوک کرنا چاہیے کہا مولانا احمد کہاحمد اللہ علیہ نے ہر ماں باپ کا فریدا ہے آج حکومت مر رہی ہے مر رہی ہے سیکس ایجوکیشن کے بیوی اپنے شوہر سے کیسے ملے شوہر اپنی بیوی سے کیسے ملے ایڈس کے وائرس اگر شوہر کو آ جائے کیسے اسے بچاؤ کا تلاروں کو کو بتاتے بتاتے بتاتے بتاتے شرم کا بتا دیا اب زنا بتائیں گے عزو بتائیں گے مباشرت بتائیں گے یہ حرام دا کنڈوم وغیرہ کا ایڈ بتاتے بتاتے اب انہوں نے کلم کھلا طور پر سیکسی اور گندی تصویروں کو دکھا دیا اگر دنیا کے کتوں کو دنیا کے جسم کی اتنی فکر ہے مسلمانوں اولاد کو مسلمان بنانے کی فکر کیا تمہیں نہیں ہے سچ کا احمد علی لاہوری نے جو فکر نہ کرے اور جو اپنی اولاد کو مسلمان نہ بتائے گویا تلوار لے کر چھری لے کر وہ اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلا رہا ہے اور اپنی اولاد کو وہ قتل کر رہا ہے یہ بنیادی علم ہے طلب العلم فریضہ اللہ کل مسلم و مسلمہ بیوی کو اتنا علم ہونا چاہیے کمائی مقدر ہے کمائی ہاتھ پیر مارنے سے نہیں آتی کمائی ہم جو ہے نیچے سر تانگڑی کرنے سے نہیں آتی جتنی کمائی اللہ نے تقدیر میں لکھی جتنا دانا لکھا جتنا پانی لکھا کتنے دنیا میں بے وقوف ہیں ان پڑھ ہیں انگوٹا صاف ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خزانے پر دیا تمل ناڈ کا انتظار جو مر گیا نہ علی آتا ہے نہ یہ بی سی ڈی نہ ایک لفظ نہیں آتا دنیا بھر کے خزانوں کا مالک اور اپنے علاقے کا وزیر اعلیٰ تھا ہزاروں لاکھوں فوج ملٹری کا وہ مالک تھا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے عقل والوں کو محروم کر دے اور دیوانوں کو اللہ تعالیٰ دے دے یہ دو مقدرات ہیں بیوی کو شوہر ایسا ملا کہ جس کی آمدنی کم ہے میرے اللہ کی قسم یہ شوہر حرام کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا یہ شوہر برائی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اللہ نے بیوی کی نگاہوں میں اور بیوی کی زبان نے بیوی کے چہرے نے وہ تاثیر دی ہے وہ قناعت دیا ہے وہ صبر کا پہلو دیا ہے کہ شوہر کمانے کے لیے بھی جائے شوہر حرام کی طرف بھی قدم اس کے بڑھے بیوی اس حرام کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں پر اپنی محبت کی ایک بیڑیاں ڈال کر اسے کھینچ کر وہ جنت کی طرف لے جا سکتی ہے وہ یوں کہے ہم سوکھے پر صبر کر سکتے ہیں ہم بھوکے رہ سکتے ہیں ہم روزے رکھ لیں گے ہم پیون لگے کپڑے پہن لیں گے ہم سادہ بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عتالان آگے کی زندگی گزار دیں گے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عتالا کے گھرانے کو نمونہ بنا لیں گے حضرت سلمان فارسی کی دنیا کو ہم اپنا لیں گے میرے رب ربیز و جلالت کی قسم یہ جو بیماریاں یہ جو ہارٹ اٹیک یہ بی پی یہ شوگر میں نے بتایا ایک تو یہ ہے کہ بہ آتا ہے یا تو خاندان سے آتا ہے یا بد احتیاطی کی وجہ سے کہ آدمی پرہیز نہیں کیا وہ چربی پر چربی کا خلا بن پرس بھی کر رہا ہے اور ایک تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ آج کے ڈاکٹر آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور طب کا علم اور میڈیکل کا ایک بارولہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ پریشانیوں سے شوگر بھی آ سکتی ہے پریشانیوں سے بی پی بھی آ سکتا ہے پریشانیوں سے ہارٹ بھی آ سکتا ہے دنیا کے قانون کا خزانہ لا کر بیوی کے قدموں میں ڈالا وہی رونا ابھی تم کیا لاتے ہو میرا باپ مجھے ایسے پالا کرتا تھا میرا بھائی مجھے عید کے اندر ایسے تحفے کیا کرتا تھا ایسی زندگی سے تو کشتے کی زندگی بہتر ہے ایسی زندگی سے جانور کی زندگی بہتر جس کی نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر عائشہ کی طرف نہ ہو اور جس کی نگاہ بہن الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے اس امیر گھرانے کی طرف نہ ہو وہ چورو کا غلام بن کر وہ چورو کا لٹو بن کر وہ چورو ہے عاشق بن کر وہ اپنی آخرت تباہ کرے گا لٹائے گا لٹائے گا لٹائے گا گالیاں سنے گا بس اور لوگوں کے تھپڑ کھائے گا بیان والوں کے الٹیمیٹم سنے گا عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے گا اور یہ خاتون محترمہ ہیں ہے حلمی مزید حلمی مزید یہ کیا جیگر یہ کیا بیت الخلا یہ کیا روم وہ پلنگ لاؤ وہ بسترا لاؤ اللہ عشتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایران وغیرہ کا آیا خواتین کا اور اس میں آقائب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے بادشاہ ہیں کائنات کے سردار ہیں پوچھا اماں بتاؤ آپ کا دربار کہاں ہے آپ کا تخت و تاج کہاں ہے آپ کا مشترہ کہاں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے آپ کا تخت و تاج ہے یہ آپ کا دربار ہے اور یہ جو ہے جس کو دوہرا کر دیا جاتا ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں اکہرا کر دیا جاتا ہے ایک پر آپ لیٹ جاتے ہیں اور دوسرا آپ کھول لیتے ہیں اما عائشہ فرماتی ہے اس ایران کے وقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمارے محبوب کا کس طرح ایسے کہ سونے پر آپ کے جسم یا گھر پر برے پڑ جائیں اور نشانات پڑ جائیں تعلیم اور مخمل کا ایک ٹکڑا آپ کو دے دیا کہ میرے محبوب اگر رات کے اندر سوئے اس بسترے کو بچھا دیا جائے رات میں آقا تشریف لائے تحجد وغیرہ معمودات کے بعد آرام کرنے کے لیے کہا عائشہ ہمارا جنتی اس طرح ٹاٹ کہاں گیا اور یہ مخملی جہنم کا اس طرح کہاں سے آ گیا آج کونان اور قیمتی تکے اور گاؤں تکے اور بڑے بڑے نرم گدے نہیں ایک تعلیم کا ٹکڑا تھا ایک مخمل کی چیری تھی جس کو دکھا دیا گیا فرمایا آقا ایک عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ دنیا والوں کو دنیا مبارک ہمیں تو یہ ٹاٹ کا جنتی جس طرح اس دنیا کے لیے کرتی یہ تربیت میرے محبوب نے فرمائی اما عائشہ اس پر راضی تھی حضرت فاطمہ اس سے خوش تھی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت پتےجہ مکت المکرمہ کے امیر ترین گھرانوں میں بڑے بڑے بزنس جو ہے مین کے گھرانوں میں آپ کا شمار بڑے تجار کے گھرانوں میں آ لیکن آپ سے کہا کیسے زندگی گزار نبوت کے بعد آپ کی زندگی کیسے تھی میں اسی لیے عمان لگایا عورت مرد کے لیے آب حیات بھی ہے اور یہی عورت مرد کے لیے موت کا پیغام بھی ہے کسی کو اگر یہ موافق مل گئی حرام کی طرف قدم بڑھانے سے رکنے والی مل گئی کائنات کی سب سے بڑی دولت اسے نصیب ہو گئی اور کسی کو دنیا کی تجارت لالچی عورت اسے مل گئی اور اپنی محبت کی ہتکڑیوں میں جکیڑ کر اس کا ریموٹ اپنے پاس رکھ کر اسے نچانے والی نچیا بن گئی اور نچانے والی یہ جو ہے ڈائریکٹر بن گئی میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم سور بھی دیکھتا ہوگا خوشی مناتا ہوگا اے اللہ اس دیکھتا چوروں کا غلام نہیں بنایا مجھے سور کو بنا دیا کتا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوگا حضرات آپ کہیں گے کہ میں نے بہت غلو کر دیا انسان تو اشرف المخلوقات ہے سور تو سور ہے اور کتا تو کتا ہے ہاں آخا نے فرمایا اے عورتوں اپنے شوہروں کی قدر کیا کرو اپنے اور اے عورتوں اپنے شوہر کی تعلیم کیا کرو ان کی خدمت کیا کرو اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر تمہاری تعداد کو بہت زیادہ دیکھا راوی بیان کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عورتوں نے کتنی عورتیں جہنم میں گئی مجھے پوچھو تو میں کیا کہوں گا سب جو غلام میں ایک دودھ کا دھلا آپ سے پوچھو تو آپ کہیں گے میں محبت کرتا ہوں جو ان کی غلامی تھوڑی نہ کرتا ہوں یہ دو شام کتے بن کر تم جو ہے تم ہلا رہے ہو اور یہ صبح شام حضر الفت بنا کر جو گھسا دے یہ محبت کے ساتھ اللہ اسی محبت ہر جوڑے میں نصیب کرے تمہیں مبارک ہو یہ غلامی عائشہ فرماتی ہے کہ عام تحجد پڑھنے کے بعد میرے پاس میرے بسترے میں بیٹھ کر ریفریشمنٹ کے لیے طبیعت کے اندر ایک مشاد پیدا کرنے کے لیے آدمی ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے صبح شام ڈیوٹی صبح شام ڈیوٹی صبح شام ڈیوٹی صبح شام ڈیوٹی اب تھک گیا تین دن ہفتہ بھر کی چھٹی لیا کشمیر کی وادی میں گیا کچیا کماری گیا سمندر کے ساحل گیا تو طبیعت اب بدل جاتی ہے ساری رات عبادت کرنے کے بعد امت کی فکر میں رونے کے بعد اور آنسو بہانے کے بعد طبیعت میں نشاط لانے کے لیے وہ زمانے کے اندر تو یہ جو ہے کافی ڈے نہیں تھا اور وہ زمانے کے گڈے نہیں تھے آقا کو کائنات میں سب سے زیادہ جو دل کو سرور ملا کرتا تھا اور دل کو مسرت حاصل ہوا کرتی تھی وہ کائنات کا خزانہ ہمارا آ فرماتے میرے ساتھ بات کیا کرتے تھے مسکرایا کرتے تھے مجھے پانی پلا کر وہ چھین کر جس جگہ میرے ہوٹ لگتے تھے اس جگہ سے میرے محبوب پانی کیا کرتے تھے کبھی میرے منہ کا نوالا چھین لیا کرتے تھے اپنے منہ کا نوالا مجھے دے لیا کرتے تھے طبیعت میں نشان پیدا ہوتی حضرت سیدنا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ ہو جب سوال تھے فجر کا وقت آتا کہتے ایا حیا الخلا کو قریبوں خیر من النوم نماز دین سے بہتر ہے آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ خیر کی طرف میں آپ کے چہرے کو بدلا ہوا پاتی میں پہچان نہیں سکتی تھی کہ یہ وہ وہی محبوب ہے جو اس سے پہلے میرے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا رب کی دیدا آتی خدا کا بلاوا آتا آپ کا چہرے حلبت بدل جایا کرتا تھا محبت کی خدا کا اخبار کر نہیں جان دی لیکن اللہ رسول کو ناراض کر کر نہیں کسی کا دل دکا کر نہیں کسی کا حق دبا کر نہیں آپ نہیں کریں گے تو گلی کا کتا محمد کرے گا آپ اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کریں گے تو کیا خاندان کے سر غیر محرم ادا کریں گے بے کام منع کیا لیکن محبت کی وہ اور محبت کا وہ بارڈر جو اما عائشہ نے کہا ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے معلوم ہوتا تھا آپ آپ نہیں میں میں نہیں لیکن جب حضرت سیدنا بلال ملا کے ہر آپ کا چہرہ دیکھتا دیکھتی میں پتا لگتا کیا یہی وہ میرے محبوب ہے جو اس سے پہلے میرے ساتھ شروع کیا یہ محبت کا نرالا انداز ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمونہ غلامی کرو گے جان دینی پڑے گی جان دھوکے میں آ جائے گی وہ ٹینشن دے گی وہ تکلیفیں دے گی کئی مقدر ہے روزی آج اللہ نے میرے لیے دو سو پینسٹھ روپئے تیس پیسے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے لکھے اللہ نے تبدیل میں آج کا لکھا دو سو پینسٹھ روپئے تیس پیسے اور بیگم نے تقاضا لگا دیا ساڑھے تین سو روپئے کا پانچ سو روپئے کا سات زمینوں کو پہلے کروں کر دو اور سات آسمان کو میں سات زمینوں کو آسمان پر کر دوں اور سمندر میں آگ لگا دوں اور پہاڑوں کو ڈھوتے پھرو میرے اللہ کی قسم میرے رب کے لکھی ہوئی تقدیر میں ایک مکھی کے آگ کے پلک کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آئی خواہ مخواہ ٹینشن میری بیوی نے یہ تقاضا بتایا اور اس نے فون کیا اجی آتے آتے فلاں ہوٹل سے فلاں چیز لے آنا بنا کپڑا لے آنا بچی کے لیے پناہ چین لے آنا پناہ ڈالر لے آنا یہ برباد کرنے والی ہے یہ ماؤ اب اس کا ٹینشن بڑا اس کا بی پی بڑھا اسے جو ہے طبیعت کے اندر برس آنے لگا اب یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جوانی میں جسے آپ نے فرمایا من کا اور شہید شکی بولی قبل الموت اے اللہ میں ایسی قبل المشید ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو عورت مجھے وقت سے پہلے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا ایسے کام لگاتی ہے ایسے ذمہ داریاں دیتی ہے گھر کے برتن صاف کرنا مرد کا کام ہے جھاڑو دینا ابھی کام والی کو لا کر کرو یا خود کرو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے مین صاحبہ ہم اونچے گھرانے کے ہیں رائل فیملی کے ہیں تم نے ہمیں لائن مار کر نکاح کیا تم ہمیں لانڈنگ میں لے جا کر سیدھا کر کر حرام کا نطفہ پیٹ میں ڈال کر نرسنگ ہوم کے اندر حمل گرا کر نگہ نکاح کیا ہے تم نے تمہیں بھگتنا پڑے گا تم نے جوڑے کی رقم لے رکھی ہے تم نے جہیز لے رکھا ہے تم نے میرے باپ سے جو ہے مکان اور کار اور سواری کی چابی لے چکی ہے لے چکے ہیں تم تمہیں بھگتنا پڑے گا تم نے کیا ہے اس کو پاؤ اور اگر عورت کو عورت کی جگہ رکھتے آپ سے پوچھا گیا جو میں عورتیں کتنی زیادہ میں نے کہا ہر کوئی یہ کہے گا اللہ کا قدر بھی ہماری دونوں ویسا اصل میں ہم نے برائیوں سے مصیبتوں سے مصالحت کر لیے کمپرومائز کر لیا جو روز جوتے مارتی ہے ٹھیک ہے مار تیرا فرض ہے میرا سر سر دینا حجام کے دکان میں جا کر حجام کو سر دینا ہماری ذمہ داری سر اکڑا کر رکھیں گے حجام کے کہنے کے مطابق نہیں چکائیں گے تو سر کٹ سکتا ہے اس طرح سے اور داڑھی منڈانے والوں کی گال کٹ سکتی ہے حجام داڑھی چکانے گئے داڑھی چکانا بائیں چکانے گئے بائیں چکانا نیچے کرنے کے لیے تو آپ نے شروع سے کمپرومائز کر لیا ہے آپ نے مصالحت کر لی ہے غلامی کے لیے اور جس نے مصالحت کر لی ہو اور جس نے ایگریمنٹ کر لیا ہو اسے کیا پتا کہ بیوی کی لذت کیا ہے اسے کیا پتا کہ میرے محبوب نے کہا کہ دنیا میں تین چیزوں سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عورتوں سے بیویوں سے میں لذت پایا کرتا ہوں اس لذت کا اسے کیا پتا تو غلامی کے لیے پیدا ہوا اور غلامی سے مصالحت کر لیا اور غلامی کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کر لیا کمپرومائز ہو گیا ٹھیک ہے میں کپڑے دھوؤں گا میں پاخانہ صاف کروں گا میں تیرے سودا لا کر دوں گا باہر کی کتے کی طرح پٹوں گا اور گھر میں بلی کی طرح نرم رہوں گا آپ نے کر لیا تو شریعت کی ذمہ داری ہے آقا سے پوچھا گیا کتنی عورتوں میں کتنی عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی آقا نے فرمایا کان کھول کر سنو ہر مرد اپنی بیوی کی تاریخ میں قصیدے کرنے والا جتنا بیوی کے قصیدے گاتا ہے ماں کے قصیدے گائے گا تو جنت میں چلا جائے گا باپ کے پتی گا آئے گا عالم اور اولیاء کے پتی گا آئے گا نبی کی شان میں ضرورت پڑے گا جنت میں چلا جائے گا آقا نے فرمایا ہر سو عورتوں میں نوت پر نو عورتیں جہنم میں جائیں گی اور ایک عورت جنت میں جائے گی پوچھا رابطین نے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نوت پر نو عورتیں ابن حبان کی روایت ہے عورتوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور تم اگر اپنی بیویوں کے غلام ہو تو میرے پیٹ میں انگریزیاں ٹوٹ رہی ہیں اور انگارے نارے بھڑک کر میں تمہاری جورو کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے جھوٹی روایت کا سب سہارا نہیں اس میں کی روایت ہے اور کتاب کے یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہر سو عورتوں میں ایک عورت جنت اور نوت پر نو عورتیں میں یہ بھی کہوں میری بیوی اچھی آپ بھی کہیں آپ کی بیوی اچھی فلاں کہے فلاں کی بیوی اچھی تو آپ نے جو کہا یہ نمبر پر لوگ کون ہے آپ کے ہر ایک کہے وہ یہ میری جو ہر ایک کہے وہ جدر کی میری جو کیا بھی بات کی کیا حکمت کر دیے اور بھائی اس کی کیا غلامی کرے غلامی کتے کی کریں گے وہ بھی تمہیں ڈالے گا بندر کی کرو شیر کی کرو وہ تمہاری غلامی کرے گا یہ تو تمہاری خدمت کے لیے آپ نے فرمایا تین کام کرے عورت کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اللہ کی عبادت کر لے نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے اور اپنے حامد کی اطاعت کرے اس کے مال کی حفاظت کرے اس کے مال کی حفاظت آقا نے ان تین کاموں کی ذمہ داریوں فرمایا اللہ کی چھوٹی موٹی عبادت کیے پہلے کی طرح رات رات کھڑے ہو کر تحریک پڑھنا ذکر کرنا تلاوت نہیں وقتہ نمازیں پڑھ لی اور شوہر کی تاج کر لی اور اطاعت میں تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس کے مال کی حفاظت کی مال کی حفاظت تو مرد کیا کرتا ہے بینک اکاؤنٹ اپنے نام پر یہ چک ڈالتا ہے یہ کیا فکرا کرتا ہے تو نان کی حفاظت کیا مطلب مرد کی کمائی کے مطابق اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل بنائے اپنے آپ کو اتنا اس کے موضوع اور مناسب بنائے کہ مرد کو احساس نہ ہو کہ بیوی اور گھر ہمارے لیے بوجھ ہے وہ ایسے خوشی کا اظہار کرے ایسی ایکٹیو کرے ایسی زندگی گزارے کہ مرد یہ سمجھے کہ اب مجھے مزید دنیا کا بننے کی ضرورت نہیں مزید لوگوں کو دھوکہ دینے چٹ پٹ میں ملوث ہونے لوٹ لینے کی ضرورت نہیں میری بیگم میری کمائی سے خوش ہے اولاد کو اچھی طرح اس میں پال رہی ہے اور پرورش کر رہی ہے یہ تاثر یہ امپریشن دے عورت کی ذمہ داری ہے کون نے آقا تو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آپ سے قیمتی کوئی انسان ہے اللہ نے طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ آقا کا نام لیا ہے دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کو آپ کی ذات گرامی اتنی پسند اتنی پسند اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لیا کہا سو سال نہیں ہزار سال نہیں لاکھوں سال نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے رہو اور تم محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو جہنم میں جاؤ اور ہزاروں سال تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور موت سے پہلے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھے جنت میں چلے گئے یہ آپ کے نام آپ کا مقام آپ کا درجہ ہے کہ اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا آپ کا مقام اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ نے آپ کا نام لگا دیا تو آپ کی زندگی کے ذمہ دار کون ہوئے ماں باپ ہوئے آپ کے ملک والے ہوئے آپ کے قبیلے والے ہوئے آپ کے خاندان والے ہوئے کون نبی کی زندگی کے نفع نقصان کا مالی اللہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکم میرا رب الرب کی طرف سے جو بات آئے پہنچا دو وہ علم تب اج اللہ کا نشانہ تھا اگر تم نے بات نہیں پہنچائی تو تم نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا اللہ یاسیموں کا دن الناس اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگ گالیاں دیں گے اللہ اس کی ترتیب کرے گا ہوا راہی شاعر لوگوں نے شاعر کہا اللہ نے جواب دیا وما ہوا بقولی شاہر لوگوں نے کہا تم کاہن ہو ولا بقولی کاہی کہا اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے ذمہ داری لے لی گالیاں دیں گے اللہ ڈیفنس کریں گے جنگ ہوگی اللہ فرشتوں کو بھیج کر ان کافروں کے منہ پر کالک لوگ جو ہے ان کی کالک لگائیں گے اللہ نے ذمہ داری لی اور بہت ستایا تو اللہ نے کہا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم تمہیں بہت بڑا اجر دیا جائے گا اور تم اخلاق کے اتنے اتنے اتنے مرتبے پر فائز ہو کہ دنیا کے کمینے اور دنیا کے تھوکنے والے اور دنیا کے کارٹون بنانے والے تمہاری طرف تھوکیں گے بھی وہ تھوک اور وہ چپل وہ گندگی لوٹ کر ان کے اوپر کل بوسر پسندیدہ وقتی کا ون اے محمد سلم ہم نے آپ کو کوثر عنایت کی شکرانے میں نماز پڑھو قربا دو ان نشانی اکا ہو تیرا دشمن کا نام و نشان ختم کرنا ہماری ذمہ داری مسلمانوں تم نے ٹھیکہ نہیں لیا خوش کو ختم کرنے کا ٹونی بلیر کو ختم کرنے کا برطانیہ امریکہ اور اسرائیلی کتوں کی سازشوں کو ختم کرنے کا بیت المقدس کے قاتل اور بابری مسجد کے ڈھانوں کا کام جنہوں نے کیا ان کو ختم کرنے کی ذمہ داری میرے اور تمہارے دعوے پر نہیں رب کائنات نے پہلے ہی کہہ دیا شانیہ کا اول اختر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آپ کے ماننے والوں کا وجود ہم ختم رکھیں گے جلا کر ہم ان کو مذہب کر دیں گے کون سے خواب خیال میں ہیں یہ کہ تو وقتی مرغی کو سفا کرنے کے بعد مرغی پڑا دی ہے بس یہ پھڑ پڑا رہے ہیں قریب ان کی موت ہو جائے اسلامی مملکت ہندوستان سے ساٹھ کلو میٹر کے پاس پر آ چکی ہے اب کافروں کی زیادہ خیر نہیں مشرقوں کی زیادہ خیر نہیں پیشن پرستے اور جمہوریت اور سیکولرزم کا نشے میں مست اور سیکولرزم اور جمہوریت کے گیت گانے والے زیادہ دن نہیں آقا نے فرمایا غزب ہند کی بشارت دی اور وہ غصب ہند کا درخت اب رک چکا ہے ہندوستان کے جو ہے صرف جو ہے ساٹھ کلو میٹر کے پاس لے پر اب وہ درخت کھلے گا پھولے گا اور اس سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے تیر نکلیں گے تلوار نکلیں گے بم برسیں گے کمر کا وجود کمر کا نام و نشان شرک کا وجود اور مشرقوں کا نام و نشان اللہ ختم کر کے رہیں گے ہمیں کوئی فکر کرنے کی پریشان ہونے کی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ان نشانیاں تھا وہ اختر تیرے دشمنوں کا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھیں گے قانون کوئی بنا کوئی عورت کے جسم پر قرآن لکھے کوئی نبی کے نام پر فلم بنائے تو ہی کرے قرآن کے اوپر گولی چلائے ان شادی تھا وہ لفظ مرتبہ ویڈیو میں آنے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک آدمی ویڈیو کی فلم بنائے چلو پانچ سو روپیہ چلو ہزار روپیہ ایک مرتبہ تم مجاہد ہو ایک مرتبہ تم دین کے علم بردار ہو ایک مرتبہ تم اے کلیمت اللہ کا جھنڈا بلند کرنے والو ایک ہزار روپے دے کر تین ڈالر پچاس ڈالر دے کر ایک ویڈیو کلپ بناؤ تمہارے دشمنوں کے اربوں خربوں ڈالر برباد کر لگے ویڈیو کلپ جاری کی ہے ایمن الزواہر نے ملا عمر نے وہ جو ہے آدھی آنکھ والے نے آدھے پیر والوں نے ایک پیغام دیا ہے ساری دنیا کے ایئرپورٹ کو الرٹ کر دیا گیا ملٹری لگا دی گئی گن دے دیے گئے جاسوسی طیارے ہواؤں میں اڑنے لگے ایک طیارے کا ایک گھنٹے کا خرچہ کتنا آتا ہے ساری دنیا کے تیاروں کا ساری دنیا کے اندر یہ جاسوسی نظام کا ساری دنیا کی ملٹری کا کہا جتنی قیمت ہم نے دنیا میں تمہاری لگائی تو آخرت میں تمہاری جتنی قیمت نہیں ہوگی سو روپے خرچ کر کر ایک پیغام دیتے ہو تو تمہارے دشمن کے اربوں و ڈالر خرچ کروا کر ان نشانیاں کا ہم تمہارے دشمنوں کے نام و نشان کو ختم کر کے ان کو خوف اور ڈر کا عذاب مسلط کر دیں گے عمر اللہ اکبر اسامہ ڈر کر پیشاب نکل گیا مجاہدین داڑھی پگڑی مدرسہ مسجد قرآن جہاد یہ وہ کام کرے گا جو ان کے یمدود تیارے کو کام نہیں کریں گے سنت کا دامن پکڑ کر تو دیکھو قرآن پر آ کر تو دیکھو آپ کی سنتوں پر آ کر دیکھو ایک سبحان اللہ ان کے ہزاروں ہندو تیاروں کا مقابلہ کریں گے ایک الحمدللہ ایک اللہ اکبر لاکھوں ٹن بارود کے بم سے زیادہ یہ کام کریں گے انہوں نے تقوا اپنایا ایک مرتبہ آتے ہیں وہ اخبار میں ایک پریس کانفرنس کے اندر ایک پیغام دیتے ہیں تو شیطان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے دشمنان اسلام کا وجود مٹ جاتا ہے اور ڈر جاتے ہیں سہ جاتے ہیں آپ اوباما کے خط لکھے ایک میل بھیجیں اور سینٹر میں نام لکھے فرم ملا عمر ہو ملا عمر تو نہیں لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے ہیں طالبان اور جیسے محمد نہیں لکھ رہا ہے فرضی طور پر لکھیں ایک جھوٹا میل ملا عمر کے نام سے اسامہ کے نام سے جیش محمد کے نام سے طالبان کے نام سے ایک پکڑی اور ایک داڑھی کی فرضی تصویر بنا کر بھیجیں پھر دیکھیں کہ کیا حالت ہوتی ہے ان دشمنوں ان انداز کا اول اختر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت کے دشمنوں کو مٹانا سب ہے ہستی سے یہ ہمارا کام تم اپنا کام کرو داڑھی رکھو سنتوں پر عمل کرو یہ ہجڑوں عورتوں کی زندگی کیوں گزارتے ہو صاحب نے پوچھا وضو کرتے ہوئے مرد داڑھی میں خلال کرتا ہے خلال کس کو کہتے ہیں یعنی میں داڑھی رکھی یہ داڑھی کے سارے بال بھگانا وضو میں مجھے فرض نہیں ہے انگلیوں کو بھگا کر ایسے ایسے کر لیا یعنی انگلیوں کو داڑھی کے بالوں میں ڈال لیا تو میرا وضو ہو گیا خشکشی ہجڑوں کی داڑھی رکھنے والا خشکشی داڑھی داڑھی ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر داڑھی رکھا کرتا تھا مشرق داڑھی رکھا کرتا تھا ابو جہل کے داڑھی تھی ابو لہب کے داڑھی تھی عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی داڑھی تھی منافقوں کی داڑھی تھی یہود کی داڑھی تھی نسارا کی داڑھی تھی پھر داڑھی کا ذکر کیوں آیا الفاظ غور کریں وا کلوہا داڑھی رکھنے پر کسی ہجڑے کو اعتراض ہی نہیں تھا جو ہر تھا وہ داڑھی رکھتا تھا وہ کوئی ہجڑا ہوگا جس کی شرمدا نہیں ہوگی عورت کی طرح شرمگاہ سے پیشاب کرنے والا ہجڑے کا بچہ خشی داڑھی رکھتا ہوگا یہ الفاظ داڑھی رکھنے کے نہیں ہیں کہ مسلمانوں تم داڑھی رکھو یہ آج کتوں کے زمانے میں امریکہ کے زمانے میں برطانیہ برٹش کے دور میں ملا کو کہنا پڑ رہا ہے داڑھی رکھو حدیث کے الفاظ ہیں واہ کلوہا واہ کلوہا داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو بڑھاؤ اصل میں اس زمانے میں ساری دنیا کا فرق داڑھی رکھتا تھا ایران کے لوگ داڑھی کو رکھتے تھے ان کو بھی داڑھی مٹا کر اپنے آپ کو عورت ثابت کرنے کی ضرورت اور ہمت نہیں تھی وہ بھی داڑھی رکھتے تھے خشکشی داڑھی رکھتے تھے آج کے کچھ بوڑھوں کی طرح برطانیہ کا جھوٹا چاٹ کر حرام سادے یہاں آ کر مسجدوں میں فساد کرنے والے کمینوں کی طرح داڑھی خشکشی رکھتے تھے بیوی کا لائق نہیں اور خبر کھج چکی بازار میں کفن آ گیا حرام سات کی نہیں گئی تیری بڑھاپے میں بھی کشکشی داڑھی اس بڑھاپے میں داڑھی بڑھا ہے داڑھی بڑھانے کا لباس کلو ایران کے لوگ آتش پرست پاؤں کشکشی داڑھی رکھتے تھے تم داڑھی کو ایک بدھی برابر رکھو داڑھی بڑھانے کا حکم ہے داڑھی رکھنا نہیں داڑھی تو ہر مرد رکھتا ہے جو مٹاتا ہے ایک نمبر کا ہجڑا ہونے کا اعلان کرتا ہے مخنت ہونے کا اعلان کرتا ہے کشکشی رکھتا ہے وہ آتش پرست قوم سے ایرانی قوم سے تعلق رکھنے کا وہ دعویٰ کرتا ہے پورے حدیث کے الفاظ واہ کل لوہا داڑھی بڑھاؤ داڑھی بڑھاؤ رکھنا نہیں رکھنا سوال نہیں مشرق یہود عبداللہ ابن ابن ابن سلول عبداللہ ابن سبا ابو جہل ابو پل وا شیوا کفار مکہ مشرقہ مکہ منافقین سب داڑھی رکھا کرتے ہیں وار مسلمان کتنی کافر داڑھی رکھے مشرق داڑھی رکھے یہود داڑھی رکھے نسارا داڑھی رکھے اور تو یوں کہے مشرق ہو کافر ہو تمہیں نبی کی دشمنی کرنا نہیں آیا دیکھو نبی کی دشمنی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کے چہرے کو مڈا کر پیشاب کے نالی میں ڈال کر نبی کے منہ پر تھوک کر یہ کہو کہ محمد تمہارا چہرہ پسند نہیں ٹونی بلیر کا چہرہ ہے پسند یہ اعلان کرتا ہے آج کا کمینہ داڑھی مڈا تو پوچھا کسی نے کہ مرد تو داڑھی میں خلاف کیا کرتا ہے داڑھی مڑے کے داڑھی نہیں کشکشی والے کے باریک بال وہ کیا کرے تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے عورت کا مسئلہ ہے کہ عورت کی طرف چہرہ دھوئے اور داڑھی نہیں تو کیا وہ عورت عورت کی طرف چہرہ دھونا پڑے گا خشکشی داڑھی والے کے ایک بال بھی سوکھا رہ جائے گا اس کا وضو نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور مٹھی پر داڑھی رکھنے والا پورے بال سوکھے رہے خلال کیا تو ایک بال تر ہو گئے تو اس کا وضو ہو گیا یہ شریعت کا مسئلہ ہے اہم ترین مسائل کے اندر یہ کوتا بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جب اتنے پسندیدہ ہیں پہلی وہی جب آئی پہلا کلام پاک کا کلام پاک کی پہلی آیت جب نازل ہوئی اللہ علیہ وسلم پر روایتوں میں آتا ہے کڑا کے سردی کی خطرناک سردی تھی جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں سردی بھی زیادہ ہوا کرتی ہے آپ یو پی میں دیکھیں دلی میں دیکھیں خطرناک درجے کی گرمی ہوتی ہے اور جب سردی ہوتی ہے مائنس ڈگری تک چلی جاتی ہے اور آدمی کب کپانے لگتا ہے ابھی پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے ہم جو دلی گئے تھے یہاں تو نارمل موسم سی چل رہا ہے سردی کے آخری دن ہے اور وہ سردی ہمارے لیے ناقابل اویلیبل تو مکت المکرمہ میں سخت گرمی اور جب سردی پڑتی ہے تو سخت سردی سردی کے عالم میں جب پہلی وہی آئی اور اس وقت آپ کے پسینے چھوٹنے لگے تو کون سی ذات تھی جس نے آپ کے دل کو قرار دیا کون سی ذات تھی جس نے آپ کی بے چینی کو دور کیا رہا ہے ہم اگلی جمعہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حضرت خدیجت جت رضی اللہ تعالیٰ کا بن کر کیسے سہارا بنی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں جنت کے بدلے اور موت کے بعد خبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول کر جنت کے مزے خبر میں دینے لگتے ہیں مولانا رحمت نعمانی رحمت اللہ علیہ ایک تو ہندوستان کے لکھنؤ کے ہیں مولانا منظور نعمانی یہ ان کی بات نہیں پاکستان کے علاقے میں بھی ایک منظور نعمانی ہے بڑے اللہ والے ہیں ساڑھے چار سال پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا ہے شہادت آپ نے نوٹ کیا آپ کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک جنتی خبر لے جائیں گے ان کی خبرستان میں حضرت کے خاندان کے قبیلے کے یہ حضرت کے مری بھی اور متوسری ہے کسی کا انتقال ہوا تو چنانچہ عموماً یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے پیر و مرشد یا کسی اللہ والے کے خبر کے قریب اپنی مزاق بنانے کی فکر کرتا ہے تو چنانچہ مری صاحب کی قبر کھودنے کے لیے جب حضرت منظور نعمانی رحمت اللہ گڑھے گئے مزار حقص کے پاس وہاں ایک قبر کھودنے کے لیے گڑھا کھودا جا رہا تھا خبر کھودنے والے نے بدقسمتی سے چوک کر کلاڑی کا اور اس جو ہے لوہے کا مار حضرت کی قبر اقدس پر لگ گیا وہاں سوراخ پڑ گیا اچانک لوگوں نے محسوس کیا کہ پوری فضا معطر ہو چکی ہے اور کوئی پھولوں کی برسات کر رہا ہے اور خوشبو کی برسات کر رہا ہے ایک نے دوسرے سے دوسرے نے تیسرے سے تیسرے نے چودہ سے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بتا دی ہم نے تو اس نہیں لگایا ہم نے تو کچھ نہیں کیا دیکھا کہ قبر کے اندر ایک سوراخ پڑ گیا وہ تو جان کر دیکھا فرماتے ہیں کہ بالکل سفید کفل ایسا تازہ جیسے حضرت کو عظیم پہنا کر قبر کے اندر رکھا گیا ہو اور ایسا نورانی ماحول قبر کے اندر دیکھنے والے بھی خوش نصیب اور جس کو دکھایا گیا وہ بھی خوش نصیب بات علماء سے مشورہ کیا گیا کہا کہ فورت اس سوراخ کو بند کر دو اللہ کو یہ بتانا تھا اللہ والے دنیا میں اگر کچھ جو ہے آزمائی اور سبر کی زندگی گزار دیتے ہیں اللہ ان کے قبروں کو ایسے روشن کرتا ہے ایسے معطر کرتا ہے اور ایسے اللہ کہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھولتا ہے ایک طرف اللہ والوں کے ایسی زندگی اور دوسری طرف بدماش دنیا میں تندرستی دنیا میں پریشانی دنیا میں مال مال مال معیشت میلے اور پیڑ اور چوروں کی پوجا اور قبر میں جانے کے بعد پیٹ اور اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ آقا نے فرمایا قیامت کے قریب کا آئے گا اور بدل کے معنی فریب کے اور بدل کے معنی مکر کے اللہ کی مخلوق کو داخل کر چکا ہے کیا دجال اپنے نہ ماننے والے مجاہدین اور دین اسلام کے سپاہیوں کو جہنم میں ڈال چکا ہے حدیث پاک میں سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنوں میں دجال کو بتایا ہے دجال کیا ہے کہاں سے آئے گا آ چکا ہے یا نہیں آیا یا آئے گا تو اس کی شکل صورت کیا ہوگی کارنامے کیا ہوں گے حدیث کے آئینے میں دجال کا چہرہ انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے آب حیات اور ایک بیوی اپنے شوہر کے جسم میں کافی زہر کیسے بن سکتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری معاشرت اور ہماری معیشت اور ہمارے گھر کی زندگی کو بھی صدیقہ رضی اللہ تعالانہ اور بہن فاطمہ وظہرا رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے گھرانوں کو بنائے آمین محمد